قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أي نبي آپ کہہ دیجئے کہ اے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے سو جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نافرمان اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس سے جو کچھ وہی آئی ہے وہ حق ہے اس میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں جس نے ہدایت پائی اور اتباع کی اس کا فائدہ آپ اس کو پہنچے گا اور جو ہدایت حاصل نہ کرے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے میں کوئی اللہ کا فوجدار نہیں کہ زبردستی تم کو مؤمن بناؤں میں تو اللہ کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی کی پیروی کیجئے اللہ کی وہی کو مضبوطی سے پکڑی رہیے جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ کا حکم فیصل آ جائے وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں